الحمد اللہ وسلام عباد امباد مینشیتا بسم اللہ الرحمن نس نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں یا جمعہ کے دن میں سورت القحف پڑھنے کی فضیلت آئی کہ اس کی تلاوت کرنے والا فتنوں سے محفوظ رہتا ہے اس ہفتے پڑی سورہ کاف اور دوسرے ہفتے میں پڑے گا اس کے بیچ میں چھوٹے بڑے جتنے بھی فتنے آئیں گے اللہ تعالی اس صورت کی برکت سے اور تلاوت کی برکت سے اس کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ اگر دجال کا فتنہ آ جائے اور دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے جس میں ایمان کے داؤ پر لگ جانے کا خیال ہے اس میں بھی اللہ تعالی ایمان کی حفاظت کریں گے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورت القحفی کی ہے سورت القحف میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں ایک طرف ایمان دوسری طرف مادہ ایمان ورسز مٹیریلزم اور خلاصہ یہ ہے کہ ایمان سے مادہ جب جب ٹکرایا تو مادے کی طاقت بہت زیادہ تھی لیکن ایمان کی طاقت کا یہ مادہ مقابلہ نہ کر سکا اور اللہ نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی نوجوان اصحاب کہف نوجوان کو زندگی کیسی بنانی چاہیے اصحاب کہف سے سیکھو کہ یہ سب مل کر ایک ہوئے نوجوان اور بجائے اس کے کہ کوئی گناہ کا کوئی برائی کا پلان بناتے عقیدوں کی پختگی کا پلان بنائے کہ ہم کو ایمان پر جمنا ہے اور ہدایت والی زندگی گزارنی ہے تو اتنا پیارا ارادہ جب انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی آج تک اصحاب کہاف کو لوگ یاد کرتے ہیں قرآن میں تذکر آیا یہاں تک کہ ان کے ساتھ کتا رہا تو اس کا بھی تذکر آیا کتا تو نہ پاکے کے لیکن پاک لوگوں کے ساتھ رہا تو قرآن کریم جیسی پاک کتاب میں وہ کتے کا تذکرہ کر دیا ایک طرف پورا اقتدار آ گیا پوری طاقت آ گئی پوری گورنمنٹ آ گئی بادشاہ آ گیا اس کی فوج آ گئی اور یہ آٹھ یا نو نوجوان تھے یہ پورے اقتدار کے مقابلے میں آئے اور ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ نے کامیابی عطا فرمائی کامیابی ہمیں ملے گی تو ایمان کی بنیاد پر ملے گی اعمال صالحہ کی بنیاد پر ملے گی اتحاد کی بنیاد پر ملے گی اتفاق کی بنیاد پر ملے گی یہ نو لوگ جڑ گئے اور سب کا مقصد یہ تھا کہ ایمان پر جمنا ہے تو اللہ نے جما دیا حالات سازگار بنا دیے بگڑے ہوئے حالات کو بنانا اللہ کا کام ہے لیکن بگڑے ہوئے انسان کو سدھرنا اس کے اختیار میں کہ میں اپنے آپ کو کیسے سدھاروں مجھے سدھار کے لیے کیا کرنا چاہیے اور جب آدمی سدھار کا ارادہ کر لیتا ہے اور سدھرنے کی ٹھان لیتا ہے تو اللہ تعالی ہمت بھی دیتے ہیں طاقت بھی دیتے ہیں قرآن شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا ہے کہ زلیخا نے لے جا کر اوپر والے کمرے میں بند کر دیا اور دروازے لاک کر دیے اور پھر گناہ کرنے کا تقاضا کیا گناہ کی دعوت گھر کی خاتون دے رہی ہے دروازے بند ہے روکنے والا کوئی نہیں ہے گنا سے تو گنا سے اب ایسے موقع پہ وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچائے اور جو خود اپنی طرف سے بچنے کا ارادہ بھی رکھے تو اللہ کی مدد آتی ہے جب زلیخا نے یوں کہا کہ تجھے میری خواہش براری کرنی پڑے گی دنیا کا بڑا فتنہ عورت ہے دنیا میں سب سے پہلا قتل جو واقع ہوا وہ عورت کی وجہ سے ہوا حدیث پاک میں فرمایا انساؤ حبائل الشیاتین عورتیں جو ہے وہ شیطان کی رسیاں ہیں یہ پیروں میں ڈال کر جوانوں کو ادھیڑ عمر کے لوگوں کو ورغلا دیتا ہے اس لیے اس کو آزمائش قرار دیا اس کو فتنہ قرار دیا حضرت یوسف علیہ سلا وسلام گر گئے گناہوں کے بیچ میں دعوت گنا آ رہی ہے کیا کریں کیا کیا جائے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں لڑکی کو سمجھا رہے ہیں خاتون کو سمجھا رہے ہیں رو میں بہ نہیں رہے ہیں اپنی جوانی کو سنبھالو ورنہ جوان بگڑا تو پورا سماج خطرے پر لگ جائے گا جوان نے اگر اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں کیا تو پورا سماج داؤ پر لگ جائے گا اور ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے کتنے لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا ہم نہیں کہہ سکتے اخباروں میں آتا ہے نا ایک آدمی نے بندوق لی اور چار پانچ آدمیوں کو مار دیا دوسرے دن سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات اس نے وہاں نادانی کر دی لیبل لگ گیا کہ مسلمان نے یہ کیا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے تو لگا دیا جاتا ہے پکچر کا رنگ بالکل بدل دیا جاتا ہے حالات کو چینج کر دیا جاتا ہے نقشے کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور فتنا پرور فتنا پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں ہم ان کو انگلیاں نہ دیں ہم کو سنبھلنا ہے یہ سنبھلنے کا زمانہ ہے موجودہ دور بڑا نازک دور ہے ہم لوگ حالات سے گزر رہے ہیں تو نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچیں جس سے حالات پورے سماج پر آتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہے اور پاک دامن رکھنے کے لیے اپنے آپ کو عبادتوں میں لگانا ہے اللہ سے مانگنے پہ لگانا ہے دعاؤں پہ لگانا ہے اللہ والوں سے جڑنا ہے اللہ کے راستے میں چلنا ہے اللہ اللہ کرنا ہے جب ماحول میں رہیں گے تو بنے رہیں گے اور ماحول سے دور جائیں گے تو بگڑنے والی سب شکلیں ہیں بننے کے لیے محنت درکار ہے بگڑنے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں چاروں طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے اور یاد رکھو کہ کیچڑ کے اندر پتھر مارو گے تو چھینٹے اڑیں گے حضرت یوسف علیہ السلات وسلام نے کیا کیا پہلے تو لڑکی کو خاتون کو سمجھایا کہ تو اتنی سنجیدہ عورت ہو کر ایسا گناہ کی مجھے دعوت دے رہی ہے معاذ اللہ ان يفلح الظالمون ارے اللہ کی بندی تو نے تو اپنے شوہر کا نمک کھایا ہے اور اس وقت جو ہے تو گناہ کا مجھے دعوت دے رہی ہے میں نے بھی اس گھر کا نمک کھایا ہے نمک حرامی کیسے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور ایک بات یاد رکھو زنا ایسا گنا ہے کہ جب آدمی کسی خاتون کا ناجائز ہاتھ پکڑتا ہے تو دنیا میں اس کو یہ بدلہ ملتا ہے کہ اس کے خاندان کی کسی عورت کے ساتھ یا اس کی بیوی یا بیٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی زنا کرتا ہے دنیا میں اس کی سزا مل کر رہتی ہے آج کسی کو لے کے ہم بھاگ گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے خاندان کی کسی خاتون کو لے کر کوئی غیر چلا جائے پھر کیا کرو گے رہو گے بیٹھ کر اللہ کے بندو موقع مت دو ذرا اپنے آپ کو سنبھالو یہ خواہشات چند لمحوں کی ہوتی ہے نتائج برسوں کی شکل میں نکلتے ہیں منٹوں کی غلطیاں ہوتی ہے اور صدیوں میں سزائیں ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام آسمان پر دیکھ رہے ہیں کہیں دیواروں کو دیکھ رہے ہیں اندر سے ضمیر کہہ رہا ہے نکل جا اس گناہ سے نکل جا اور دروازے بند ہونے کے باوجود دوڑنا شروع کیا اللہ نے دروازے کھلوا دیے تو جب آدمی گناہ سے بچنے کے لیے نکلے گا تو اللہ کی مدد آئے گی اور ہمتیں پست ہو جائے گی تو شیطان کا کام ہے برائیوں کے اندر ڈالنا اور میرے نبی کی تعلیمات ہے پاک دامن رہنا ہرقل کے دربار میں ابو سفیان پہنچے تو ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا تھا کہ یہ جو مکے میں اور مدینے میں نبوت کا دعوی کرنے والے شخص ہیں ان کی دعوت کیا ہے تو فرمایا کہ وہ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں نماز کی دعوت دیتے ہیں سلا رحمی کی دعوت دیتے ہیں اور پاک دامنی کی دعوت دیتے ہیں تو پاک دامنی بڑی چیز ہے سفید کپڑے پر ذرا سا داغ لگتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے ایک ایمان والا اپنے اسلام کے سفید لباس کو پہن کر آئے اور اس پر زنا کے اور بدکاریوں کے دھبے لگے ہوئے ہو تو اللہ کے یہاں منہ دکھانے کے قابل کیا رہے گا اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کوئی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو بدکاری کرنے کے وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے سر کے اوپر لٹک جاتا ہے اور اس حالت میں گیا تو بے ایمان دنیا سے جائے گا اور ایک مسئلہ سمجھو مسلمان کا کافرہ سے نکاح جائز نہیں اور کافر کا مسلمان سے نکاح جائز نہیں درست ہی نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں نکاح وجہ وجہ یہ ہے کہ نکاح کے لیے قانون یہ ہے کہ میاں بیوی مسلمان ہو مرد اور عورت لڑکا لڑکی مسلمان ہو تب جا کر کے نکاح منعقد ہوتا ہے اور مذہب الگ ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوتا چاہے کتنا بھی کورٹ میں جا کے کوئی میرج کرے اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کوشش کرے لیکن یہ جو تعلق رکھے گا وہ زنا کہلائے گا اور اولاد جو پیدا ہوگی وہ اولاد زنا ہوگی لیکن آدمی خواہشات میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے اور شیطان کا کام ہے فخشا اور منکرات کے اندر انسان کو مبتلا کرنا اور نیکیوں سے اسے دور رکھنا مسجد سے دور رکھنا اللہ والوں سے دور رکھنا اچھی باتوں سے دور رکھنا یہ شیطان کا کام ہے برائیوں میں گھیر کے رکھنا ایک بھینس جو ہوتی ہے نا شیخ سادی فرماتے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے کسی کھیت کے اندر گھس جاتی ہے تو جتنی بھینسیں ہوتی ہیں وہ سب کو ڈنڈے پڑتے ہیں حالانکہ وہ تو ایک خاص بھینس تھی جس نے جو ہے وہ کھیت کے اندر داخلہ لے لیا لیکن دوسری بھینسیں اسی رنگ کی ہیں اس لیے وہ سب مار کھاتی ہیں غلطی ایک آدمی کرتا ہے بھگتان جو ہے وہ سب کو کرنا پڑتا ہے اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ تمہاری ذات سے تم بدنام ہو جائیں تو کوئی بات نہیں لیکن تم ایسے کام مت کرو کہ جس کے نتیجے میں اسلام بدنام ہو جائے اور کوئی یوں کہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ دعائیں ہوئیں اللہ سے مانگا گیا کوششیں بھی سب نے اور گاؤں کے بڑے احباب نے مل کر کی جوانوں نے بھی ایک جت ہو کر جو ہے وہ مقابلہ کیا حالات کا اللہ سے دعائیں کی اللہ والوں نے کی باہر لوگوں نے کی تو یہ سنگین حالات ٹل گئے ورنہ معلوم نہیں حالات کیا ہو جاتے آج کل تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں کچھ تو خون اور خون کی ندیاں بہنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس ملک میں کوئی پرسان حال نہیں ہے یہ تو سی پی صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے بلایا بھی اور بات آگے بڑھی بھی اور انہوں نے سنا بھی ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے معاملے کو حل کرنے میں بڑی مدد فرمائی باقی اصل تو حل کرنے والے اللہ ہیں ورنہ معاملہ بگڑ بھی سکتا تھا وہ ان کے کنٹرول کی چیز بھی نہیں ہے یہ دلوں کا پھیرنا تو در حقیقت اللہ کے ہاتھ میں ہے کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے دلوں کا پھیرنا اور حالات کا درست کرنا اللہ کے اختیار میں ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے تو دروازے کھل گئے آج جوانوں کو چاہیے کہ بازاروں نکڑوں اور چوراہوں کے بجائے اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑیں اللہ والوں سے جوڑیں اللہ کے راستے میں چلنے کی محنت کریں اپنی جوانی کو بچا کے نکال لے جائیں اور اپنے سامنے اچھے نمونے رکھیں حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کی خاص رحمتوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمتوں میں جگاتا فرمائیں گے ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو ایک نہایت خوبصورت خاتون نے گناہ کی دعوت دی دیکھو سننے کی چیز ہے اور یہ کوئی معمولی بات میں نہیں کر رہا ہوں میں حدیث کی بات کر رہا ہوں بات جو بھی کروں گا کتاب و سنت کی روشنی سے کروں گا واقعات تو بہت ہیں لڑکے نے کیا جواب دیا گناہ میں مبتلا نہیں ہوا کب ہوگا ایسا جب اندر کی مایا بنی ہوگی تو ہوگا جب ایمان بنا ہوگا تو بچ پائے گا جب ایمان کی طاقت اندر مضبوط ہوگی تو گناہ سے بچ پائے گا اور جب اندر کا ایمان پھس پھسا ہوگا تو شیطان گناہوں میں لے جا کے ڈال دے گا شیطان جو ہے اس کی شیطنت کا عالم یہ ہے کہ اس سے کوئی بچا ہوا نہیں رہتا اللہ ماشاء اللہ طلبی سے ابلیس پڑھو تو اس میں ابلیس کی کیا کیا حرکتیں ہیں وہ کس کو کس طرح سے بہکاتا ہے اور کس کو کس طرح سے ورغلاتا ہے وہ وہاں بیان کیا ہے اس نوجوان نے کیا جواب دیا ایمان کتنا طاقتور ہے کیوں بھائی دعوت لڑکی سامنے سے دے رہی ہو گناہ سامنے سے چل کر آ رہا ہو تو مشکل ہے کہ نہیں اس سے بچنا کہ آدمی گناہ میں مبتلا نہ ہو اور بچ جائے اس میں اللہ کے فضل کے علاوہ اور اندر کے بنے ہوئے ایمان کے علاوہ اور کیا چیز معین بنے گی اور کیا چیز مددگار بنے گی آج ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو قوی کرنے والے اعمال کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اگر ہماری حفاظت ہوگی اور ہمارے بچاؤ کی شکل ہوگی تو ایمان کی برکت سے ہم بچیں گے اللہ نے جب جب ایمان والوں کو بچایا ہے تو ایمان کی برکت سے بچایا ہے ورنہ یہ گناہ اتنا سنگین ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو تباہ کر دیا ہلاک کر دیا ابھی امام صاحب نے جو رکو پڑا تھا اس میں قوم لوت کا تذکرہ آیا تھا اور قوم لوت وہ منحوس قوم رہی ہے کہ جنہوں نے خواتین سے تعلق کے بجائے لڑکوں سے تعلق استوار کیے تھے آج کل تو ہوموسیکسیول کا بڑا مسئلہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر پاس ہو گیا کہ دو مرد بھی اگر آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں یہ دنیا میں عذاب کو لانے کا قانون ہے یہ قانون تو اللہ کے عذاب کو دعوت ہے اور حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے زنا عام ہو جائے گا اور لوگ چلتے پھرتے یہ کام انجام دیں گے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں کا زنا عام ہے زبان کا زنا عام ہے کانوں کا زنا عام ہے گھنٹوں تک لڑکیوں کے ساتھ گفتگو بھی ہو رہی ہے فون کے اوپر یاد رکھو غیر محرم کی بات سننا یہ کان کا زنا ہے اس سے گفتگو کرنا زبان کا زنا ہے اس غیر محرم کو تاک تاک کر دیکھنا چاہے تصویر آپ کی فیس بک پر آ رہی ہو یا پھر خود دیکھ رہے ہوں یا ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہوں سب کا حکم ایک اس پر بھی وہی گناہ جاری ہوگا آج گناہوں سے دنیا بھر گئی ہے لڑکیاں آزاد ہو گئی آزادی کے دو حربے ان کو دے دیے گئے ایک گاڑی کی چابی ان کے ہاتھ میں دے دی تو ماں باپ کے ہاتھ سے نکل گئی کیا کریں گے ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلاڑا مارا ہے چابی دے دی تو وہ کہیں بھی جائے گی آپ کتنا کنٹرول کریں گے اور بھائی بڑا ہو جائے بچہ پھر کنٹرول کرنے جاؤ تو وہ کنٹرول میں نہیں آتا اگر چاہتے ہیں ماں باپ کہ میری اولاد کنٹرول میں رہے تو پہلے سے اپنی زندگی کو کنٹرول میں رکھو اپنے آپ کو سدھار کے رکھو اور بچپن سے اپنی اولاد کی دینی تربیت کرو اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی متی بنے ماں باپ کی فرما بردار بنے اور اپنے مزاج سے شادیاں نہ رچائے بلکہ ماں باپ کے مشوروں سے کام کرے اس میں خیر ہے اور بھلائیاں ہیں ہم اپنے مستقبل کو اتنا اچھا نہیں جانتے جتنا کہ ہم سے پچیس سال تیس سال بڑے ہمارے والدین تجربے کی روشنی میں جانتے ہیں کہ کیا بہتر ہے ہماری لڑکی کے لیے اور کون سا لڑکا بہتر ہے اور کون سی لڑکی اچھی ہے یہ ماں باپ اپنے تجربے کی روشنی میں فیصلہ کریں گے ہمارے لیے کون سی لڑکی اچھی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تو عجیب بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لڑکے کو وہ لڑکی نے دعوت دی تو یہ رو میں بہ نہیں گیا گناہ کی بلکہ اس نے وہ بہتے ہوئے گناہ کے دھارے کو روک دیا اور اس نے یوں کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں گناہ سے بچنا ہو تو اللہ کا ڈر چاہیے اور اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو آدمی گناہ سے رکے گا نہیں اندر حیا ہوگی تو آدمی گناہ سے بچ جائے گا کہ مر کر مجھے اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے تو میں کیا جواب دوں گا تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے سلیمان ابن یسار ایک بڑے بزرگ ہیں نہایت حسین ہیں اور خوبصورت ہیں اپنی نوجوانی کے زمانے میں عبادتوں میں رات دن رچے ہوئے ہیں بڑھاپے میں تو سب عبادت کرتے ہیں جوانی کی عبادت عبادت جوانی کی طاعت طاعت ہے جوان عبادت پر آ جائے تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہے اور یہ بگڑنے پر آ جائے تو اس سے برا کچھ نہیں ہے سماج کی ویڑ کی ہڈی ہے جوان لہذا اس کو سنبھلنا بھی ہے اور بڑوں کی ذمہ داری ہے ان کو سنبھالنا بھی ہے غلط راستوں پر جانے سے ان کو روکنا بھی ہے آج اسی سلسلے میں آپ سے ہم کلام ہوں اور گفتگو کر رہا ہوں کہ دوستو بگاڑ چاروں طرف ہے موبائل ہاتھ میں ہے تو پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے یہ موبائل آپ کو بگاڑ بھی سکتا ہے اور اگر اچھا استعمال کرے تو بنا بھی سکتا ہے دو چیزیں ہو گئی جوان کے پاس قابو سے باہر نکل جاتا ہے اور قابو سے باہر کیوں نکلتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا اپنے آپ کو مسجد کے حوالے نہیں کیا اپنے آپ کو نمازوں کے حوالے نہیں کیا اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے نہیں کیا بلکہ من کی دنیا کا راجا بن کے رہنے گیا تو باجا بج گیا سلیمان ابن یسار جو ہیں وہ جوانی میں حج کو جا رہے ہیں نوجوانی کا عالم ہے چند نوجوان جمع ہوئے اب آج کل نوجوان جمع ہوتا ہے تو کوئی ریسٹورینٹ میں جاتا ہے کوئی جو ہے ہوکا بار کے اندر جاتا ہے کوئی جو ہے کھانے پینے کی محفلیں سجانے میں لگ جاتا ہے کوئی رات کو کھیلنے میں لگ جاتا ہے مبارک ہے وہ نوجوان جو رات کو اللہ سے مانگنے میں لگ جاتا ہے رات کو رونے میں لگ جاتا ہے تحجد میں لگ جاتا ہے آج جوانوں کو چاہیے کہ تحجد گزار بنے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ جوانی میں طالب علمی کے زمانے سے تحجد پڑتا آیا تو موت کی آخری رات سے پہلے تک تحجد پڑتے اللہ سے لینے کا اللہ سے مانگنے کا اللہ کو منوانے کا بہترین وقت اگر ہے تو تحجد کا وقت ہے کہ یہ رونے کا اللہ سے مانگنے کا وقت ہے اور اللہ کی طرف سے دیے جانے کا وقت اعلان ہوتا ہے رات کو حل میں مستفر ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کر دیں حلم مسترزق ہے کوئی رات کو روزی طلب کرنے والا کہ ہم اس کو روزی دے دیں روزی کے لیے دن بھر ٹکریں کھاتے ہیں اور روزی حاصل نہیں ہو پاتی ہے اتنا آسان راستہ بتایا کہ اگر رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگے گا دو گانا ادا کرے گا روئے گا اللہ کے سامنے بھلکے گا اور مانگے گا تو اللہ تو دینے کے لیے تیار ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں ایک ٹھک ٹوکر ہم کو لگی ہے ایک دھکا لگ گیا ہے انجام دیکھا پورا گاؤں کتنا پریشان رہا ہر ایک آدمی بے قرار رہا باہر جو لوگ ہیں وہ بھی آپ سے منسلک تھے وہ بھی بے قرار رہے رابطے میں رہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا انہوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے کام کر دیا اللہ نے آسان فرمایا لیکن آئندہ کے لیے چوکن نہ رہو نوجوانوں ایسی چیزوں سے ایسی خواتین سے آپ کو پھنسانے کے لیے مختلف پارٹیوں نے لڑکیاں چھوڑ رکھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نوجوان پھنس جائیں اور پھر ان کو مختلف عنوانوں کے اندر گھیر کر پورے گاؤں پر حملہ کیا جائے نقصان پہنچایا جائے ایسے موقع پر سیاسی پارٹیاں جمع ہو جاتی ہیں اور جمع ہو کر اپنا سیاسی مفاد نکالتی ہیں ذرا اس بات کو سمجھو سلیمان ابن یسار فرماتے ہیں میں جوانی میں حج کو نکلا ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا جب پڑاؤ ڈالا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ قریب میں ایک بستی ہے ہم لوگ جا کر کھانا لاتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے سلیمان ابن یسار سے کہا کہ تم سامان کی نگرانی کرو انتظام یہاں کا کرو ہم لوگ جاتے ہیں اور بستی سے کھانے کا سامان لاتے ہیں اتنے میں سامنے کی پہاڑی سے ایک لڑکی اتر کر آئی اور وہ لڑکی نے آ کر یہ سلیمان ابن یسار کو اور ان کی جوانی کو اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا تو پھسلانا شروع کر دیا اور گناہ کی دعوت دینا شروع کر دیا یہاں تک کہ سلیمان ابن یسار نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تھوڑی سی نیکیاں میں نے اپنی جوانی میں کمائی ہے تو کیا یہ چاہتی ہے کہ چند منٹوں کے اندر میری پوری محنت جوانی کی لے لے میری جوانی کی کمائی لے لے ایک نظر تجھ پہ غلط ڈالوں گا اندر کا سب معاملہ بگڑ کے رہ جائے گا اللہ کے گھر پہ جا رہا ہوں اللہ کے دروازے پہ جا رہا ہوں تو کیا ایسے گناہ کر کے کیا منہ لے کے جاؤں گا اس کے دروازے پر سوچ تو لے ذرا اتنا روئے اتنا روئے سلیمان ابن یسار کہ لڑکی یہ سمجھی کہ یہ آدمی دیوانہ ہے اور پاگل ہے اور چھوڑ کر بھگ گئی حالانکہ گناہ سامنے آ گیا تھا لیکن سلیمان ابن یسار اندر کا ایمان اور اندر کی طاقت کی بنیاد پر آنسو بہا رہے ہیں اسے بچانے کی محنت کر رہے ہیں ارے ایمان کو بچاؤ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اندر تقوا پیدا کرو اللہ کا ڈر آئے اللہ کو جواب دینے کا خیال رہے گا جب گناہ کرتا ہے آدمی تو پردہ آ جاتا ہے آنکھوں کے سامنے اس لیے اسے اس گناہ میں دوزک کا عذاب کتنا خطرناک ہے وہ نظر نہیں آتا آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے شیطان ایک پردہ ڈال دیتا ہے اسے خواہش کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اسے گناہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا نتیجتاً وہ گناہ کر لیتا ہے لیکن ایمان والا گناہ کرنے کے بعد بھی احساس رکھتا ہے پچتا ہے روتا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ ہو اللہ معاف فرمائیں گے صرف شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں فرما اب سلیمان ابن یسار کے رونے پر وہ لڑکی سمجھی کہ یہ آدمی دیوانہ ہے بھاگ گئی جب بھاگ گئی تو سلیمان ابن یسار اپنے گھٹنوں پر پیر رکھ کر لگاتار رو رہے ہیں روتے ہی چلے جا رہے ہیں روتے ہی چلے جا رہے ہیں اتنے میں وہ نوجوان سودا لے کر آ گئے انہوں نے آ کے دیکھا تو سلیمان ابن یسار زارو قطار رو رہے ہیں پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو ابھی ابھی گھر چھوڑ دیا اس بنا پر گھر کی یاد آتی ہوگی حج کے لیے جاتے تھے اس زمانے میں تو تین چار مہینے لگ جاتے تھے تو شاید تمہیں اپنے بچوں کی یاد آتی ہوگی شاید آپ کو اپنا وطن یاد آتا ہوگا فرما کوئی چیز یاد نہیں آتی تم گئے اور میرے ایمان کا امتحان یہاں ایک لڑکی کی شکل میں ہو گیا اللہ نے اپنے فضل سے مجھے بچا دیا نتیجتن سلیمان ابن یسار کے دوستوں نے رونا شروع کیا اب وہ رونے لگے ارے بھائی میں تو رو رہا تھا لیکن تم کیوں رو رہے ہو تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو سودا سلف لانے میں لگا دیا ورنہ سلیمان تیرے جیسا ایمان کا ہمارا تھا ہم یہاں ہوتے تو مبتلا ہو کے اپنی حج برباد کر بیٹھے ہوتے لیکن اللہ کی حکمتیں اور مسلحتیں اللہ ہی جانتے ہیں اب یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے پیچھے کیا کیا مسلطیں مسلحتیں ہوں گی کہ ہمارے نوجوان ایک ہو جائیں یہ ایک موقع ملا اور ہمیشہ ایک رہیں اور پھر ہمارے نوجوانوں کو سبق مل جائے کہ یہ پورا ہزاروں کا عملہ اگر ہمارے گاؤں میں آ گیا ہوتا تو ہم تو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں اللہ کی مدد کے علاوہ کون سی چیز تمہیں بچا جاتی تھی مت مبتلا کرو امت پہلے سے مبتلا ہے مصیبتوں میں ہے حالات سے دو چار ہیں یو پی میں حالات سنگین ہو رہے ہیں مدارس پہ حالات ہیں مساجد پہ حالات ہیں ایمان والوں پہ حالات ہے اخبار روزانہ پڑھتے ہیں واٹس ایپ روزانہ پڑھتے ہیں تو کیوں نئی چنگاریاں جلا رہے ہو کیوں اپنی لیے مصیبت کے کھڈے کھڑے کر رہے ہو مت کرو ایسا اللہ کے واسطے نوجوانوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اللہ کو یاد کرو اور لڑکیاں کوئی کم نہیں ہمارے یہاں ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی اپنی بچیوں کی تربیت کریں ان کا ایمان بنائیں ان کا دین بنائیں ان کے دین کو مضبوط کریں انہیں پاک دامنی کے سبق پڑھائیں جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پڑھیں تو حدیث پاک میں فرمایا سات قسم کے لوگ اللہ تعالی کی خاص رحمتوں کے اندر ہوں گے ان میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا کہ جسے ایک خوبصورت لڑکی نے دعوت دی گناہ کرنے کی لیکن یہ نوجوان نے کہا میں گناہ نہیں کروں گا اس بنا پر کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے گناہ سے آدمی کب بچے گا جب اللہ کا ڈر دل کے اندر آئے گا اور اللہ کا ڈر نہ ہو اور حیا نہ ہو تو انسان کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے اسکولوں کی مکس تعلیم خطرناک ہے روزانہ اخبار میں آنے والی ننگی تصویریں جوانوں کو بھڑکا رہی ہیں فیس بک پر اور موبائل پر آنے والی اوریان فلمیں انسان کو حیوان بنا رہی ہیں ایسے وقت میں بچانے والی چیز ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ کے ڈر کے علاوہ کچھ نہیں ہے رات کو کہاں ماں باپ بھی دیکھنے آئیں گے اور رات کو کہاں کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا اگر دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو سوئچ آف رکھے گا کوئی گناہ کی چیز نہیں دیکھے گا جو اس کی خواہشات کو بھڑکائے اس کے نفس کو خراب کرے اس کے ایمان کو بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دے جب وہ نوجوان نے یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں گنا نہیں کروں گا تو جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلا اس نے اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ دیا ارے ہمیں اپنی خواہش کی تکمیل کے راستے بتائے گئے ہیں کہ بہت خواہش کی تکمیل تو سرکار نے فرمایا نکاح والا راستہ ہے اور نکاح کے لیے خواتین مسلمان موجود ہیں اور مسلمان لڑکیوں کے لیے اللہ نے جوان اور مسلمان نوجوان رکھے ہیں الخبیسہ تو و الخبیسون الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات والطیبات للطیبین طیبون للطیبات پاکیزہ مردوں کے لیے اللہ نے پاکیزہ خواتین رکھی ہیں ناپاک مزاج کے لوگوں کے لیے ناپاک عورتیں لائق ہیں تو اپنے مزاج کو پاکیزہ بنانا ہے اور اسلام مزاج کی پاکیزگی دل کی پاکیزگی کا سبق پڑھاتا ہے اسی کا نام تقوی ہے اسی کا نام اللہ کا ڈر ہے اور یہ اگر ہوگا تو آدمی عرش کا سایہ پائے گا اللہ کی خاص رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا ورنہ گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال لے گا مجھے حکم تھا کہ آج اس عنوان سے آپ کے سامنے چند باتیں جو ہے وہ عرض کی جائے تو میں نے آپ کے سامنے اصحاب کہب کا تذکرہ کیا کئی سو سال پہلے یہ واقعہ لیکن قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ دیکھو نوجوانوں نے کیسا اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان کی بقا کے لیے مقابلہ کیا تو کیسا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے ان کا فرمایا اور نوجوانوں کو سبق پڑھایا قرآن کھول کے دیکھو آپ کے سامنے اچھے نوجوان کی تصویر آ جائے گی آج ضرورت ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی فکر کریں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایوہ آ منو کو انف سکم و اہلی کم نارا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ یہ دنیا میں چاروں طرف گناہوں کی آگ لگی ہے کون کب مبتلا ہو جائے گا اخبارات بتاتے ہیں شادی شدہ خواتین جو ہیں وہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ ملوث ہو رہی ہیں اور وجہ اس کی یہی تمام موبائل اور اوریانیت اور ٹیلی ویژن کی ننگی فلمیں یہ انسان کو برباد کر رہی ہیں آج ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچیں اپنے ایمان کی قدر کریں اس کی حفاظت کا جتن کریں اور جنہوں نے جتن کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے ان کی مدد کی ہے ان کی نصرت کی ہے ان کے ہر قدم پر تعاون ہوا ہے اب ضرورت ہے کہ جوان جو ہیں مسجدوں میں آنے والے بن جائیں نمازوں کی پابندی کریں اللہ کا شکر بھی بجا لائیں کہ اللہ نے ایک بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیا کس کی دعا کام آئی اور کس کا رونا کام آیا کس نے مانگا ہوگا کس نے محنت کی ہوگی اللہ نے کس طرح سے بچایا ہوگا یہ تو سب اللہ کے یہاں کا معاملہ ہے لیکن دنیا میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو نیک بننا پڑے گا اور اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانا پڑے گا اور یہ کالا ڈبا اور سانپوں کا پیٹارا گھر میں سے نکالنا پڑے گا اور اپنی اولاد کو موبائل کیسے استعمال کریں یہ بھی بتانا پڑے گا ورنہ کم سنی کے اندر ان کو دے دیا نتیجہ اس کا بربادیوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ مولانا ہماری اولاد بزرگ اور نیک بن جائے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے میں نے کہا اس کا کوئی نسخہ نہیں ہے آپ کی اولاد نیک بن جائے اس کا ایسا کوئی شربت نہیں ملتا بازار میں کہ دو گلاس پی لیے جائیں ایک دم دوسرے دن جنید بغدادی کا خالہ زاد بھائی بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں کیا کرنا پڑے گا میں نے کہا بھائی اولاد نیک بن جائے اس کا آسان راستہ یہ ہے ماں باپ نیک بن جائے ماں باپ کو اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا اور اگر ماں باپ نیک ہیں اور اولاد کو اچھے سبق پڑھائے ہیں تو اولاد کسی دن بڑا انقلاب جو ہے برپا کرے گی دوسرے کے گھر لڑکی جائے گی تو زندگیاں بدل جائے گی دیکھو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سوکھی رہے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو لڑکی کو اچھی تعلیم دی پڑھایا بھی پہلے سے لڑکی کو پردے کا نظام دو گھر میں سادگی سکھاؤ اس کے لباس ان کی تمام چیزوں کا خیال رکھو لڑکا بھی اگر نماز نہیں پڑھتا حدیث میں فرمایا سات سال سے اس کو سمجھاؤ دس سال پہ ذرا سختی کا معاملہ کرو تاکہ بالغ ہونے کے بعد یہ مسجد کا کھوٹا بن جائے اور مسجد میں آیا تو نہیں بگڑے گا انشاءاللہ ماحول میں رہے گا تو نہیں بگڑے گا شیطان ایسی بکری کو اٹھا لیتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو انہوں نے اپنی بچی کو تعلیم دی اور دنیا کی تعلیم بھی نہ نہیں کہا کہ دنیا کی تعلیم مت دو نہیں دنیا کی تعلیم بھی دو لیکن اپنی اولاد کو ایسے اسکولوں میں پڑھاؤ جہاں ماحول دینی رہے ان کا ایمان ان کا عقیدہ سلامت رہے اس کا خیال رکھنے والی اور ایسی اسکولوں میں اپنی اولاد کو اور اپنے بچے اور بچیوں کو پڑھاؤ جہاں برقے کے ساتھ جایا جا سکتا ہے وہاں پڑھاؤ ابھی اس ملک میں برقعے پہ پابندی نہیں آئی لیکن شیطان نے ہم سے پابندیاں لگوا دی ہے بے پردگی کی وجہ سے کتنے گنا وجود میں آتے ہیں بے پردگی سے زیادہ بے حیائی کی وجہ سے کتنے گنا وجود میں آتے ہیں بے حیائی اور بے پردگی گناہوں کی جڑ ہے اب انہوں نے اسکول بھی پڑھایا اور اس کے بعد اس کو مدرسے کی تعلیم بھی دی اور کوئی اللہ والے سے وابستہ بھی کیا اب وہ لڑکی کا پیغام آیا امریکہ میں امریکہ چلی گئی ماں باپ کو یوں کہ چلو باہر جائے گی فورن جائے گی تو بہت زیادہ سخی ہو جائے گی بہت زیادہ خوش رہے گی بھیج دی اس کو لڑکی تو کیا مجبور ہے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی نیک صالحہ لڑکیاں ہیں معلوم نہیں ان کو چھوڑ کر جوانوں کو کیا سوچتی ہے کہ اتنی پاکیزہ مزاج کی بچیوں کو چھوڑ کر ناپاک مزاج کی طرف جاتے ہیں ان کا مزاج ہی گندا ہے اس لیے ادھر جاتے ہیں ورنہ ان کے مزاج میں پاکیزگی ہوتی تو پردے والی نیک خاتون تلاش کرتے حدیث میں فرمایا کہ فضفر بے ذاتی دین تریبت یدا تو چاہے کہ تیری نسلیں دیندار بنے اور تو چاہے کہ تیرا گھر دیندار بنے تو لڑکی بھی نیک تلاش کر اور لڑکی والوں کو چاہیے کہ لڑکا بھی اچھا اور نیک تلاش کرے اب وہ لڑکی وہاں گئی ایئرپورٹ پہ اتری تو اس نے برقع پہنا ہوا ہے اب اپنی کتابیں اور تمام چیزیں لے کے گئی فضائل اعمال قرآن کریم سب لے کے گئی شوہر نے کہا کہ بھائی کا ہے میری بیوی تو کہیے برقے میں کہنے لگے امریکہ میں برقع لڑکی نے کہا پوری دنیا میں برقع تو ہر جگہ ہے عورت جہاں آئے گی وہاں حیا وہاں پردہ وہاں برقع آئے گا یہ تو عورت کی شان ہے عورت کوئی کھچڑے کا پتیلا تو ہے نہیں کہ بازار کے بیچ میں رکھ دیا کہ ہر آدمی چمچ لے کے کھانے بیٹھ جائے جو چیز جو ہے پیک ہوتی ہے نا وہ محفوظ رہتی ہے اس میں بیکٹیریا نہیں لگتے اس لیے کھلے سموسے ہوتے ہیں تو جوان نہیں کھاتا کہ نا اس پہ تو مکھیاں بیٹھی ہے یہ نہیں چاہیے اپنے لیکن جس کو پیک کیا ہوتا ہے وہاں جا کے کھڑا رہتا ہے بیکٹیریا لیس ہے یہ تو پردہ جو ہے نا وہ دنیا کی خواہشات کے بیکٹیریا سے پاک لڑکی کی مزاج کی عکاسی کرنے والا ہے پردہ عورت کی حیا ہے اور اس کا اوڑھنا اور دوپٹہ اس کی حیا کا ترجمان ہے اس کا برقع اس کا محافظ ہے ایک ہندو عورت بیٹھی تھی ٹرین کے اندر سامنے ایک مسلمان عورت بیٹھی تھی برقع پہن کر تو یہ ہندو عورت نے کہا کہ تیرا برقع تو بھائی بہت مبارک ہے بھائی کیسے وہ ایسے کہ تو نے برقع پہنا ہے تو تیرے ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے ہیں تیرا گلا بھی ڈھکا ہوا ہے تو گلے میں تو نے سونے کی چین پہنی ہے اس پر بھی کسی کی نظر نہیں جاتی ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہیں اس پہ بھی نظر نہیں جاتی اور میں نے کچھ نہیں پہنا ہے تو میرے اوپر سب کی نظر پڑتی ہے میری تو عزت بھی خطرے میں ہے اور میری تو جان بھی خطرے میں ہے اور تیرا عالم یہ ہے کہ تو نے اپنی عزت کی حفاظت کی اپنے ایمان کی حفاظت کی تو اللہ نے تیری جان کی بھی حفاظت کری اب کسی کی نظر تیرے سونے چاندی پہ پڑنے کی نہیں اور جو ڈکیٹو قسم کے اور جو گنڈا گرد قسم کے لوگ ہیں وہ نظر بھی اٹھا کر تیری طرف جو شریف لوگ ہیں وہ پردہ پوش اور برقع پہنی ہوئی خاتون کی طرف نظر بھی نہیں ڈالتے کہ اس کا برقع یوں کہہ رہا ہے کہ بے شرم میرے ہوتے ہوئے تو دیکھتا کیا ہے لڑکے نے کہا کہ میرے کو تو ایسی بجنگی کالی نہیں چاہیے ایسے برقے والی میرے کو تو نٹ کٹ اپ ٹو ڈیٹ ہے ایک دم جینس والی ڈینیم والی چاہیے میں جوانوں کو کہا کرتا ہوں کہ تم کو تو لباس پہننا بھی آج کل نہیں آتا ایک آدمی آیا میرے پاس نوجوان لڑکیوں کو لے کر میں نے گنا تو تو ایک پینٹ کے ایک پائچے کے اندر چھ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی وہ میں نے کہا چھ اور چھ دو بارہ جگہ پہ یہ پھٹا ہوا یہ کہتے ہیں مل صاحب اس کی قیمت تو پوچھو پہلے میں نے کہا اس کی کتنی قیمت ہے اس کی تو میں نے کہا اٹھانے بھی دے ہوئے ایسی قیمت نہیں ہے کہتے یہ تو آٹھ ہزار کی ہے پھٹی ہوئی ہے اور آٹھ ہزار کی ہے ان کے اس کو تو خاص میں نے پھاڑ پھاڑ کے بنوائی ہے دھاگے اندر سے نکال نکال کے بن میں نے کہا ہمارے زمانے کے اندر پہلے بھنگی ہوتے تھے وہ ایسا لباس پہنتے تھے اور بھنگی کا بھی لباس ذرا پھٹ جاتا تھا تو اس کو پیسے دیتے تھے مالدار لوگ کہ بی بیجی پینٹ لیا وہ پھاٹی کے لیے لیکن آج مزاج اتنا بگڑا اتنا بگڑا اب وہ ڈینم کی جو پینٹ پہنتا ہے وہ کیسی پہنتا ہے وہ بالکل یہاں کولے کے جو دو ہڈے ہیں اس کے اوپر جا کر کے ٹکتی ہے وہ جو پینٹ ہوتی ہے وہ اور نیچے جو ہے وہ بالکل راستہ جھاڑتی ہوئی ہوتی ہے اور وہ پینٹ بچاری آجیزی کرتی ہے اور انکساری کرتی ہے کہ پہننا ہے تو اچھی طرح پہن لیں گے تو اتر ڈال یہ آج ہمارے پہننے کا طریقہ ہے دوستو اپنے آپ کو بدلو یہ مغربیت کی طرف مت جاؤ یہ انگریزوں نے تو بدنام کرنے اور جوانوں کو میٹا دینے کا پلان بنایا ہے ان کے پلان چلیں گے جب جب ہم بگڑیں گے اور ہم جب بنیں گے تو ان کے پلان فیل ہوں گے تو اپنے کو ایمانی طاقت پر لاؤ ایمانی طرز پر لاؤ لباس اچھا پہنو اب وہ لڑکی جو ہے وہ تو بچاری بردا پوش لے گئے گھر کیا دور تھی એટલો ખર્ચો કરીને એને લાવેલા છે તો રાખવી તો પડે گھر لے گئے اب گھر گئے تو اس نے مسلح نکالا بہت سی نمازیں قضا ہو گئی تھی ہوائی جہاز کے اندر اتنا لمبا سفر کیا تو لڑکی کا جو خسر تھا اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہی ہے کہ نماز پڑھ رہی ہے کہتے امریکہ میں نماز نہیں ہے تو انڈیا میں ہے کل امریکہ کے اندر کہیں نماز ہم لوگ تو یہاں پیسے کمانے آئے ہیں یہاں سب آخرت کمانے کے لیے تو انڈیا ہے تیرے کو بہت آخرت کمانے کی تھی تو یہاں کہیں کوئی اس نے بیچاری اللہ سے مانگتی رہی روتی رہی مسلح بند کر کے رکھ دیا گھر والوں کو فون کیا کہ تم نے کیسی مصیبت میں میرے کو ڈال دیا ہر کر ہر کمرے کے اندر ٹیلی ویژن چل رہا ہے بڈھا الگ دیکھ رہا ہے بڑھیا الگ دیکھ رہی ہے نوجوان رات کو الگ چینلیں دیکھ رہا ہے میں کیا کروں تم نے کہاں لا کے ڈالا بیٹا صبر سے کام لے ماں باپ کا کام ہے اولاد کی تربیت کرنا دور سے بھی تربیت بیٹا اچھے دن بھی آئیں گے ابھی ابھی تو گئی ہے اب وہ ایک دن قرآن شریف لے کے بیٹھے کہ یہ کیا کرتی ہے بھائی تو ہمارے گھر کے اندر کیا کر رہی ہے کچھ نہیں کر رہی ہوں ابا میں تو قرآن شریف پڑھ رہی ہوں نہیں یہ تو اربستان میں پڑھنے کا قرآن امریکہ میں اپنے قرآن پڑھنا ہے لے کے ڈالر جمع کرنا ہے لے ہوئی رات دیا مگجماری کرا کر قرآن پڑھا بہی گیا تھا چاری نے قرآن بھی رکھ دیا اور گھر والوں کو فون کیا انہوں نے جو بزرگ تھے ان کو فون کیا کہ حضرت وہ کتابیں لے گئی ہے لیکن وہ پڑھنے نہیں دیتا بڈھا گھر میں کچھ مت کرو الماری کے اندر سامنے خالی کتابیں سجا دو اب ایک دن کیا ہوا وہ بڑے میاں جو خسر تھا نا اس کو اٹیک آ گیا ہے اور ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ bed rest complete bed rest کرنا ہے اب جو ہے اس کی آنکھیں ہو گئی چار بیڈ سے کبھی یہ اس نے بیڈ پر سونا تو سوچا بھی نہیں تھا وہاں جانے کے بعد اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ بیڈ سے نیچے اترا تو سیدھا قبر میں جائے گا یہ گھبرایا یہ تو مشکل ہو گئی اب تو پھر بیڈ پر پڑا رہا اب یہی بیچاری جو انڈیا سے گئی تھی یہ تو اپنے ماں باپ سے بڑوں کی خدمت کا سبق سیکھ کر گئی تھی اور اس کو بتایا تھا کہ شادی کے بعد ماں باپ چار ہو جاتے ہیں تو اپنے خسر کو ہاتھ میں لے کر دوا پلاتی ہے پانی پیش کرتی ہے دودھ لا کے دیتی ہے لڑکے کو کوئی پڑی نہیں گھر والوں کو کوئی پڑی نہیں ایک یہ لڑکی ایسی اب یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ عجیب خاتون ہے اتنی خدمت کر رہی ہے کھانا لا کے پیش کرتی ہے سوف لا کے پیش کرتی ہے صفائی کرتی ہے دوائیاں ٹائم کے اوپر دیتی ہے اتنا خیال بیٹا یہ سب تو نے سیکھا کہاں سے کہا ایک مسلمان خاتون کے لیے خدمت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ابا جان اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دے دیا اللہ آپ کو شفا دے دے آپ بیمار ہوئے مجھے خدمت کرنے کا موقع مل گیا میں تو خوب خدمت کروں گی میرے ماں باپ نے کہہ کے بھیجا ہے کہ بیٹا تیرے سسرا اور جو سانس ہے جو سانس نہیں لینے دیتی اس کی بھی خدمت کرنا تو میں تو خوب خدمت کروں گی آپ کی بیٹا ہوں تو ہوئی ہوئی ને કંટાળી ગયેલો આ હવારથી ને હાંજ સુધી હોઈ રહેવાનું તો કઈ મશગલો બીજો બતાવો ને તો કે બાજી તમે કયો ને તો કયો મશગલો કરવો છે તમે હું કરવા માંગો છો હવે તો દીકરા સામે અલમારીની અંદર કેટલી કિતાબો તે લાવીને મૂકેલી છે એકાદ કિતાબ મને સંભળાવ ને કાંઈ એ કિતાબ તો ઇન્ડિયામાં પડવાની આટલે અમેરિકાની અંદર આપણે ડોલર ભેગા કરવા આવેલા એને એને પડીને આપણે શું કરવાના એમાંથી કઈ ડોલર નીકળવાના નહીં بیٹا تو نکال مت مذاق کر میں بہت حالات سے دو چار ہوں میرا وقت نہیں کٹتا اب کبھی اللہ کا نام لیا ہو تو وقت کٹے نا تو اس نے جو ہے فضائل اعمال نکالی دیکھو اللہ والے نے یوں کہا تھا کہ کتاب خالی سامنے رکھنا پڑھنا مت اب سامنے سے اس نے کہا کہ یہ کتاب نکال کر پڑھنا کتاب پڑھنا شروع کیا نماز کی فضیلتیں اور نماز چھوڑنے پر وہی دیکھ نماز چھوڑنے پر کتنے ہزار سال جہنم کے اندر جلے گا وہ سب آیا کان کے اوپر ہاتھ رکھ دیا بڈھے نے کہا میں تو برسوں سے نماز نہیں پڑھی میں تو آیا جب سے مجھے یاد نہیں ہے کہ اٹھائیس سال میں میں نے نماز پڑھی ابھی ہمارے ساتھی جو ہیں بناس کانٹھا میں کیٹ تقسیم کرنے کے لیے سیلاب زدہ علاقے میں گئے تھے ایک گاؤں میں گئے پچاسی گھر کی بستی ہے پچاسی کتنے پچاسی گھر کی بستی ہے اس میں ایک گریجویٹ ہے ایک گریجویٹ اور پچاسی گھر ہیں مسلمانوں کے فجر کی نماز میں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور باقی نمازوں کے اندر تین چار لوگ آتے ہیں پچاسی گھروں میں سے اور جمعہ کے دن پندرہ آدمی آتے ہیں اور عید کے دن بیس آدمی آتے ہیں اور تیسرے گاؤں سے عالم آتا ہے اور وہ آ کر کے نماز پڑھا کے چلا جائے اب حالات نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا یہ حالات جو آتے ہیں دوستوں ہمارے بلانے سے آتے ہیں قرآن کہتا ہے میں مصیبت تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں نا وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی مبتلا نہیں کر دیتے جب تک پیمانہ جو ہے نا وہ لبریز نہیں ہو جاتا ظلم و ستم اور گناہوں کا جب تک اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ایک ہی ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے ایک لمبا عرصہ ہو جاتا ہے گناہ کرتے کرتے گجراتی میں کہا آوے گنہ گار بنی جائے تیار اللہ نہیں پکڑاوے آئے کیا اللہ تعالیٰ موقع آپ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں بندوں کو کہ کسی طرح سدھر جائے کسی طرح سنور جائے لیکن جب کسی موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر حالات آتے ہیں اب بوڑھا باپ رو رہا ہے بیٹا میں نماز تو پڑھوں لیکن مجھے نماز نہیں آتی تو لڑکی نے نماز کی ترتیب والی کتاب نکالی نماز سکھائی قرآن نہیں پڑھنا آتا تو ابا انگریزی میں بھی قرآن ملتا ہے اپنے وہ منگا لیتے وہ منگا لیا اب باپ بیٹ کے اوپر ہے اور نماز پڑھنا شروع کیا اور سسرا جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور رات وظائف شروع کر دیا اللہ سے مانگنا شروع کر دیا دعاؤں کے اندر اس کو لگا دیا ایک کتاب خالی رکھی تھی اور لے کے گئی تھی اس کا اثر یہ ہوا لڑکا دیندار بنا ٹیلی ویژن گھر سے نکل گئے قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی اور مسلح بچھ گئے اور گھر کا ماحول ایک لڑکی نے بدل ڈالا تو اگر لڑکی کی تربیت کی ہے لڑکے کی تربیت کی ہے اور ماں باپ نے توجہ دی ہے انشاءاللہ اس کو دنیا کے اندر جنت کا مزہ آ جائے گا اولاد انشاءاللہ نیک ہوگی تو ماں باپ قبر میں بھی چین سے سوئیں گے ورنہ ماں باپ کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اچھی اولاد ماں باپ کی آنکھ کا تارا ہے اور اگر بگڑ گئی ان کی تربیت نہیں کی یا آنکھوں کا کانٹا بن جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حالات آ کے گزر گئے اس نے ہم کو بہت کچھ سکھا دیا ہم کو چونکا دیا ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے نیند میں ڈوبے ہوئے تھے اللہ نے بیدار کر دیا ایک دھکا ہم کو مل گیا ایک الارم آ گیا اب ہمیں توجہ اللہ کی ضرورت ہے اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے اور چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے اور ہمارے جوانوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور خود ان کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے ماں باپ کو اپنی اولاد پر اب توجہ دینے کی ضرورت ہے ان کی تربیت کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس موقع پر جن حضرات نے محنت کی اپنا گاؤں سمجھ کر وطن سمجھ کر محنت میں لگے اور سی پی صاحب سے ملے اور اسباب کی لائن سے جتنا کرنا چاہیے تھا وہ تمام کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور آئندہ بھی گاؤں کی جیسے ابھی حفاظت ہوئی آئندہ ایسے حالات سے حفاظت فرمائے ایسی شرپسند چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ہمارے نوجوانوں کو بچائے دور رکھے اور ہمارے گاؤں کی حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہمارے بچے بچیوں کی اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے اللہ مصلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغزيلنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات فی الحیات وبعد الممات إنك على كل کل قدير قدیر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اللہ یہ محض تیرا فضل رہا کہ تو نے بہت بڑے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دی اللہ ہمارے گاؤں کی ہمارے بچے بچیوں کی اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کی تو نے حفاظت فرمائی اللہ آئندہ بھی ہماری حفاظت فرما اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اللہ ہماری اولاد کے ایمان کی حفاظت فرما اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ عالمین ہمیں بیداری والی زندگی عطا فرما اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما اللہ ہمیں ایک بنا دے اللہ ہمیں نیک بنا دے اللہ تیرے گھر میں آنے والا بنا دے اللہ راتوں کو اٹھ کر تجھے منوانے والا بنا دے اللہ مانگنے والا بنا دے اللہ مصیبتوں کو اور بلایا کو پورے عالم سے ٹال دے اور پورے عالم کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما عافیت والی زندگی عطا فرما اللہ تیرے دھیان والی زندگی عطا فرما اللہ جب تیرا دھیان چھوک جاتا ہے تو شیطان گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے اے العالمین ہمیں گناہوں والی زندگی سے بچا دے اللہ نیکیوں والی زندگی ہمیں عطا فرما دے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے ایسے کام نہ لیجیو جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جائے اللہ جس کی وجہ سے قوم بدنام ہو جائے اللہ جس کی وجہ سے تو ناراض ہو جائے اللہ تیری ناراضگی سے حفاظت فرما اور اپنی رضامندی ہمیں دائمی طور پر نصیب فرما اللہ نمازوں کا پابند بنا دے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے اپنی رضا دائمی ہمیں عطا فرما دے اللہ گاؤں کی اطراف کی جوانب کی تمام چیزوں کی حفاظت فرما ہر قسم کے شرور اور فتن سے جملہ مسلمان نے عالم کی حفاظت فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما شرما کا یا ارحم الرحمین